مجھے مدینہ منورہ کے بعض مناظر بھولتے نہیں ہیں ایک منظر دیکھیے مدینہ منورہ کا حاقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چار دن سے بھوک ہے چار دن سے چولہا نہیں جلا کھانے کو کھجور تک نہیں ہے آقا کا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے آقا پریشانی کی حالت میں ہے کہ گھر والوں میں بعض چھوٹے بچے بھی تو تھے پہلی ازواج متحرات سے وہ بلک بلک کے رو رہے تھے آقا نے اما عائشہ سے پوچھا عائشہ کچھ آیا کہا نہیں آیا دعا فرمائیے آقا سلاد الحاجت پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں آقا اچانک حضرت عثمان غنی آئے اما عائشہ سے پوچھا اما نے بتایا چار دن سے کھانا نہیں ہے عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو گرے داڑھی مبارک تر ہو گئی پکا ہوا گوشت روٹیاں پیش کر دی گندم کی بوریاں لا کے رکھ دی منت کی کہ اما آئندہ کبھی ایسی حالت ہو تو ہمیں بتا دیا کرو مجھے مدینہ کا اگلا منظر یاد آ رہا ہے وہی عثمان غنی جس کے لیے حضور نے مسلح بچھا کے دعا کی تھی حضور آئے عائشہ سے پوچھا روٹی کہاں سے آئی کہاں عثمان نے دی ہے حضور نے مسلح بچھایا نماز پڑھی ہاتھ اٹھا کے کہا ربا میں عثمان سے راضی ہوں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا وہی مدینہ ہے وہی نبی کے گھر کا پڑوس ہے عثمان غنی محصور ہے بار بار ظالم مسلمان گھیرا ڈالے کھڑے ہیں کیوں جی عثمان غنی نے سارے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں عثمان غنی فلاں شخص محمد فلاں محمد بنا بھی بکر کو اس کے عہدے سے معذول کیوں کر رہا ہے عثمان غنی گھیرے میں ہے کئی دن سے پانی نہیں ملا افطاری کا وقت آ گیا اپنی اہلیہ سے کہا پانی تو دے دو افطاری کر لو کہا ظالموں نے پانی بند کیا ہوا ہے وہ عثمان جس نے کنواں کھود کے دے دیا تھا یہودی سے کنواں خرید کے دیا تھا آج پیاسا پڑا ہے تہمت لگانے والے چاروں طرف گھیرے لیے کھڑے ہیں حضرت عثمان غنی نے لیٹ گئے بیوی کہیں گئی ایک کٹورا پانی کے لے کے آئی خامد کو جگایا اوپر دیکھا کہا میں نے تو اگلے روزے کی نیت کر لی ہے اور میرے آقا حضرت محمد عربی نے خواب میں آ کے بتایا کہ آج تم پہ حملہ ہونے والا ہے اگر تم نے مقابلہ کیا تو جیت جاؤ گے ورنہ افطاری ہمارے ساتھ کرنا شام کا وقت تھا وہ ظالم گھر میں داخل ہو گئے کوئی داڑھی پکڑ رہا ہے کوئی چہرہ نوچ رہا ہے تو نے رشتے داروں کو عہدے کیوں دیے تو نے فلاں کو مانگ کیوں کیا تو نے فلاں کے خلاف خط کیوں لکھا وہی عثمان کا چہرہ تھپڑ کا رہا ہے جس کو نبی نے دو بیٹیاں بیاہ کے دے دی تھی وہی عثمان زمین پہ گرا پڑا ہے جو نبی کے گھر میں کھانا پہنچایا کرتا تھا بتاؤ تو مت لگانے والے سچے تھے یا سیدنا عثمان سچے تھے